حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا آپ گھبرائے ہوئے کپڑا کھینچتے گھر سے باہر تشریف لائے حتیٰ کہ مسجد میں آ گئے آپ نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ سورج روشن ہو گیا اس کے بعد فرمایا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سورج اور چاند کو گرہن بڑے لوگوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے لگتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے سورج اور چاند کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہ نہیں لگتا لیکن اللہ تعالیٰ جب مخلوق میں سے کسی چیز پر تجلی فرماتا ہے تو وہ آجزی کا اظہار کرتی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو باسٹھ